ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دشمن کے حملے سے ڈرا اور شروع رات ہی میں سفر میں نکل پڑا وہ منزل کو پہنچ گیا آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا سامان بڑی قیمت والا ہے آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچاس یہ حدیث صحیح ہے